روحانیت کیا ہے عمل و عبادت کے علاوہ روحانیت کا بھی ایسا غلط اور گمراہ کن تصور عام مسلمانوں میں رائج ہو گیا کہ اس نے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے اول تو یہ حقیقت ہے کہ کتاب الہی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کے وجود سے ہی خالی ہیں تو یہ کہیں بعد کی پیداوار ہے وہاں تو صرف ایمان اسلام احسان اطاعت تقوا اتباع رسول اور خشیت الہی کی اصطلاحات ملتی ہیں بہرحال روحانیت کا اگر کوئی مفہوم ہے تو اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ انسان کی روح اس کی حیوانیت پر اس طرح قابو پالے کہ پھر زندگی کے کسی گوشے میں بھی اس کی حیوانی خواہشات اور نفسانی جذبات کسی حال میں اس کی روح پر غالب نہ آ سکیں بلکہ اس کی روح اس کی ان خواہشات اور جذبات کو اس قدر زیر کر لے کہ کوئی بڑے سے بڑا خوف و لالچ یا نفع و نقصان بھی اسے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی حدود کی پابندی و احترام سے ہٹا نہ سکے اور وہ دنیا کی سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنے جان و مال سب اللہ کی بندگی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دے یہی کمال انسانیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو انسان کے لیے فوز عظیم قرار دیا ہے وہ يُطِعِ اللہ و رسول فَازَ فاضہ عَظِيمًا عظیمہ صورت الحضاب کی اكتھر نمبر کی یہ آیت ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی دوسری جگہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم على تجارة تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون في سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم من کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا في جنات عدن ذالک الفوز العظیم سورہ صف کی دس گیارہ اور بارہ نمبر کی یہ آیات ہیں اللہ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا یہ ہے بڑی کامیابی اگر آپ کے رب کے نزدیک فوز و فلاح یہ ہے تو آپ اپنی کسی خود ساختہ تصور روحانیت کے ذریعے کس اور کس شے کی تلاش میں ہیں اس کا حکم تو یہ ہے کہ وو قروح کما ہدا کم صورت البقرہ کی ایک سو اٹھانوے نمبر کی آیت ہے کہ اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے بتایا ہے لہٰذا روحانیت حاصل ہو سکتی ہے تو اس کی ہدایت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ پر چل کر ہی حاصل ہو سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت کے کامل اتباع کے سوا روحانیت کا کچھ اور مفہوم لینا ہی سرے سے غلط ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا دین قرآن کریم بتا دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی تشریح اپنی سنت اور اس و میں فرما دی ان کے ساتھ ان کو سمجھنے کے لیے آدمی کو عقل سلیم اور اچھے برے کی تمیز دے دی گئی اب جس کا جی چاہے یکسو ہو کر اس راہ پر چل پڑے اور دنیا و آخرت کی بھلائی اور خدا کی خوشنودی حاصل کرے اور جس کا جی چاہے کوئی اور راہ اختیار کرے لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کے بغیر اور اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد سے قطع نظر کر کے محض کسی اور ریاضت یا ذہنی ورزش سے اللہ کی رضا جوئی اور اس کے ہاں فوز عظیم حاصل کرنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کے لیے کوئی سند موجود نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ اللہ کے رسول نے کچھ خاص باتیں یا نجات کا کوئی قریبی راستہ یعنی شارٹ کٹ اپنے کسی خاص عزیز یا مخصوص گروہ کے چند لوگوں کو بتایا جو قرآن و حدیث کے علاوہ ہے تو یہ ایک ایسا اتحام ہے جس کے بعد خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شخص کے ایمان کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا کیونکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کام میں کوتاہی کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے منصب نبوت عطا فرمایا تھا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل من ربک وَإِن تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ سورہ معاہدہ کی سڑسٹھ نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق تم نے ادا نہ کیا جو لوگ انبیاء تک کے بارے میں اتنی بڑی جسارت کر ڈالیں ان کے رحمان کے بجائے شیطان کے بندے اور ایجنٹ کے ہونے ان کے ایجنٹ ہونے میں کیا شبہ ہے ہر شخص کے تقوا و بزرگی اور عمل و روحانیت کو صرف کتاب و سنت پر پرکھنے کی عادت ڈالی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر وقت دوسروں ہی کو جانچتے پرکھتے رہنے کے بجائے تمام وقت خود اپنے آپ کو بار بار جانچتے اور پرکھتے رہیے اور اپنے فرائض انجام دینے کی فکر میں لگے رہی ہے کیونکہ ہر شخص کو دوسروں کے اعمال کی نہیں بلکہ اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے ولا تقسیب نفس اللہ علیہ ولا تذر واضرۃن وزر اخرا سورة الانعام کی ایک سو چونسٹھ نمبر کی آیت کا حصہ ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا اسلام میں عزت و سربلندی کا مفہوم عمل و عبادت اور روحانیت ہی کا نہیں عزت و ذلت اور سربلندی و پستی کا مفہوم بھی اس زمانے میں سراسر الٹ گیا ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں عزت و احترام اور اعزاز و سربلندی کا واحد ذریعہ مال و دولت اور مادی وسائل کی کثرت رہ گیا ہے بلندی اخلاق پختگی کردار اور شرافت نفس اور تقوی و طہارت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی حد یہ ہے کہ ایک بدتر سے بدتر انسان جو شرابی زانی جوئے باز مفسد رشوت خور بدیانت مکار اور حدود اخلاق کا علانیہ توڑنے والا ہے اگر مال و دولت اور کچھ وسائل کی زندگی رکھتا ہے تو وہ سوسائٹی میں معزز اور محترم اور ممتاز مانا جاتا ہے اور ایک دوسرا شخص خواہ وہ کتنا ہی شریف النفس سلیم التبا صاحب اخلاق بلند کردار متقی خدا ترس ہو لیکن صرف اس لیے کہ مال و دولت میں دوسروں سے کمتر ہے سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا حقیقت یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کے اپنے سارے دعووں کے باوجود ساری دنیا اس وقت لکشمی پوجا کی طرح ایک برائی میں مبتلا ہے اب آپ کو اس بگڑی ہوئی سوسائٹی کو از سر نو صحیح بنیادوں پر قائم کرنا ہے اور اس کے لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں شرف و بزرگی اور عزت و سربلندی نہ مال و دولت میں ہے نہ قوت و غلبے میں نہ محلہ تو باغات میں ہے اور نہ ہی وردی و تمغات میں بلکہ صرف اس عمر میں ہے کہ کوئی شخص کتنا کریم التنفس بلند اخلاق صاحب کردار امانت دار اور خدا ترس ہے اور اللہ کی اطاعت و بندگی میں کس قدر بڑھا ہوا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صورت الحجرات کی یہ تیرہویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے اسباب دنیا اور وسائل زندگی سے بھی نوازا ہو تو وہ اس کے لیے مزید عزت و شرف کا موجب ہو سکتا ہے لیکن انسانی اوصاف سے قطع نظر کر کے ہر دو ٹنگے جانور یا انسان نما درندے کو محض اس لیے احترام کا مستحق قرار دے لینا کہ یہ ریشم و حریر میں ملبوس ہے یا شال و پرنیا کا جھول اس پر کسا ہوا ہے تو یہ کام عقل کے اندھوں اور انسان نما جانوروں ہی سے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بیچارے تو قوت و طاقت اور سامان نوش سے ہی متاثر ہوتے ہیں لیکن اگر انسان بھی انہی کو عزت و بزرگی کا معیار بنا لیں تو ان کو چاہیے کہ جنگل کے جانوروں سے جا ملیں دراصل یہ صورتحال غیر شعوری نتیجہ ہے اس ذہنیت کا جس کے تحت جدید فلاسفہ کے ایک گروہ نے اپنا سلسلہ نصب بھی حضرت آدم کے بجائے جنگل کے جانوروں ہی سے ملانے کی کوشش کی ہے ایسے لوگوں کو انسان شمار کرنا تو دور کی بات اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے لہم قلوب اللہ قہونہ أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل سورة العراف کی ایک سو اناسی نمبر کی آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے انسان کے لیے شرمناک بات یہ نہیں کہ وہ مزدوری کرتا ہے ٹوکری اٹھاتا ہے دکان لگاتا ہے جوتے بناتا ہے کپڑا بنتا ہے چھابڑی لگاتا ہے بوجھ اٹھوتا ہے یا کسی ایسی ہی چھوٹی موٹی صنعت سے روٹی کماتا ہے بلکہ اس کے لیے شرمناک بات یہ ہے کہ خواہشات نفس کا بندہ بن کر اپنے دل و دماغ اور اپنے ایمان و ضمیر کو دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دے اور ہر سے دنیا سے اس درجے مغلوب ہو جائے کہ جو پیشانی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی تھی اسے وہ جانوروں سے بدتر انسانوں کے سامنے جھکائے جو زبان اس نے اپنی حمد و ثنا کے لیے دی تھی اس سے وہ غیر اللہ کی سرائی اور خوشامد کرے جو قوتیں اس نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلانے اور اپنی زندگی کو اپنی زمین کو امن و انصاف کا گھر بنانے کے لیے دی تھی ان کو وہ نظام باطل کے قیام اور کفر و ضلالت کے فروغ کے لیے استعمال کرے اور پھر اسی کے معاوضے کو اپنا ذریعہ معاش بنائے جھوٹ بولے چوری کرے خیانت کرے رشوت کھائے دوسروں کے حق مارے ظلم و زیادتی کرے اور خدا کی نافرمانی کے دوسرے کام کرے غالباً ایسے ہی لوگوں کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیت میں بیان فرمائی ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون سورہ عراف کی ایک سو چھہتر نمبر کی آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسانی ہی کے پیچھے پڑا رہا لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی ہے کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے اور اسے چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہے یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں بس سب شرف و بزرگی اور سارے فخر و امتیازات اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ کی نظر میں بڑا ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو اس کی راہ ہدایت کو اختیار کرے اسی سے ڈرے اور جس نے اللہ کی دی ہوئی ساری قوتوں اور قابلیتوں کو اسی کی راہ میں لگا دیا ہو یہی فی الحقیقت معراج انسانی اور انسان کے لیے فلاح و سلامتی کی راہ ہے قرآن کریم نے اسی بات کو اس طرح بیان کیا ہے من اسلم وجہ وہو محسن عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صورت البقرہ ایک سو بارہ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں